بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھتی کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں